دوسری سند میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بیان کرو کہ اس کے ساتھ چمٹ جاؤں اور اس کا اہتمام کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میری کس چیز سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہیں جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس سے حدیث نمبر نوے مسند احمد